حضرت سے منقول ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھے سنن نسائی حدیث نمبر 651